عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف اسی ایک ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے میں نے کہا پھر کون سا گناہ بہت بڑا ہے فرمایا یہ ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا میں نے کہا پھر کون سا گناہ بڑا ہے آپ نے فرمایا کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بیاسی یہ حدیث صحیح ہے